امام ترمیزی کی سنن ترمیزی کی ایک روایت ترمیدی شریف میں ہے کہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اپنے کی کیفیت تو بیان فرمائیے رسول اللہ نے فرمایا سنو میں نے اپنے اصحاب کو مکے میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی پھر جبریل علیہ السلام میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لائے گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا اور مجھ سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائیے اس نے کچھ سختی کی تو آپ نے اس کا کان مروڑا اور مجھے اس پر سوار کرا دیا اس میں مدینے میں نماز پڑھنے کا بھی پھر مدین میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں موسا علیہ السلام ٹھہرے تھے پھر بیت الحم میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا وہاں سخت پیاس لگنے کا اور دودھ اور شہد کے برتن آنے کا اور پیٹ بھر کر دودھ پینے کا ذکر ہے فرماتے ہیں وہیں ایک شیخ تکیہ لگائے بیٹھے تھے جنہوں نے کہا یہ فطرت تک پہنچ گئے اور راہ یافتہ ہوئے پھر ہم ایک وادی پر آئے جہاں جہنم کو میں نے دیکھا جو سخت دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھی پھر لوٹتے ہوئے فلاں جگہ قریش کا قافلہ ہمیں ملا جو اپنے کسی گمشدہ اونٹ کی تلاش میں تھا میں نے انہیں سلام کیا بعض لوگوں نے میری آواز بھی پہچان لی اور آپس میں کہنے لگے یہ آواز تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پھر صبح سے پہلے میں اپنے اصحاب کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گیا میرے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رات میں کہاں تھے جہاں جہاں خیال پہنچا میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے میں نے کہا میں تو رات بیت المقدس ہو آیا کہا وہ تو یہاں سے مہینے بھر کے فاصلے پر ہے اچھا وہاں کے کچھ نشانات بیان فرمائیے اسی وقت وہ میرے سامنے کر دیا گیا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اب جو بھی مجھ سے سوال ہوتا میں دیکھ کر جواب دے دیتا بس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں لیکن کفار قریش باتیں بنانے لگے کہ ابن ابی کبشہ کو دیکھو مراد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو آئے ہیں آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں ایک نشان بتلاؤں تمہارے قافلے کو میں نے فلاں مقام پر دیکھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص لے آیا اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں ایک منزل ان کی فلاں جگہ ہوگی دوسری فلاں جگہ اور وہ فلاں دن یہاں پہنچیں گے ان کے قافلے میں سب سے پہلے گندمی رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ جھول پڑی ہوئی ہے اور وہ سیاہ بوریاں اسباب کی دونوں طرف لدی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق جب وہ دن آیا جو دن اس قافلے کے واپس پہنچنے کا رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا دوپہر کو لوگ دوڑے بھاگے شہر کے باہر گئے کہ دیکھیں یہ سب باتیں سچ ہیں تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور واقعی وہی اونٹ آگے ہے مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے واپس لا کر ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے یہ خبر لوگوں کو سنائی بیت المقدس کے نشان بتلائے ان کے قافلے کی خبر دی تو بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ہم ایسی باتوں میں انہیں سچا نہیں مان سکتے اسلام سے پھر گئے پھر یہ سب ابو جہل کے ہمراہ قتل کیے گئے ابو جہل کہنے لگا کہ یہ ہمیں شجرت الزقوم سے ڈرا رہا ہے لاؤ کھجور اور مکھن لاؤ اور تمزق کر لو یعنی ملا کر کھا لو اور آپ نے اس رات دجال کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا اور آنکھوں کا دیکھنا نہ کہ خواب میں دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا دجال کی شباہت آپ نے بیان فرمائی وہ بھدا خبیص چندھا ہے اور اس کی ایک آنکھ ایسے قائم ہے جیسے تارا اور بال ایسے ہیں جیسے کسی درخت کی گھنی شاخیں عیسیٰ علیہ السلام کا وصف آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ سفید رنگ گھنگریالے بال اور درمیانہ قد کے ہیں اور موسا علیہ السلام گندمی رنگ کے اور مضبوط اور قوی آدمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو بالکل ہو بہو مجھ جیسے ہی تھے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک اور روایت کا ذکر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مالک کو بھی جو جہنم کے داروغہ ہیں دیکھا ان نشانیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں پھر ابن عباس صدی اللہ عنہما آپ کے چچازاد بھائی نے سور حامیم سجدہ کی آیت نمبر کی تلاوت فرمائی فلاں تک فی میری یتم ملقا جس کی تفسیر قطادہ رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کی ملاقات کے ہونے میں آپ اے نبی شک نہ کیجیے ہم نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا یہ روایت صحیح مسلم نے صحیح بخاری میں مختصراً ہے یہ روایت صحیح مسلم میں بھی اور صنعت سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی میں نے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کو کنگی کرنے والی مؤمنہ عورت اور اس کی اولاد کے محل کی فرعون کی شہزادی کو کنگی کرتے ہوئے اس مؤمنہ عورت کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس پر فرعون کی بیٹی جو شہزادی ہے اس نے اس سے کہا اللہ تو میرے باپ ہی ہیں یعنی مراد اس کی فرعون تھی اس مؤمنہ کنگی کرنے والی نے جواب دیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزیہ دیتے ہیں اس شہزادی نے کہا اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس مومنہ نے جواب دیا کہ ہاں میرے اور تیرے اور تیرے باپ سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں اس شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ یعنی فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسرے دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میری سوا اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے اس مؤمنہ کنگی کرنے والی عورت نے کہا ہاں میرے اور تیرے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بلندیوں اور بزرگیوں والے ہیں فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے آنکھ پر اور جب وہ بالکل آنکھ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس مومنہ عورت نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے جب اور سب بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جھل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فرون کے سپاہیوں نے اسے جب گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا اماں افسوس نہ کرو اماں ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اسے بھی اس میں ڈال دیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی یعنی اس مؤمنہ کنگی کرنے والی صابرہ عورت کو بھی اسی تانبے میں ڈال دیا گیا یہ خوشبو کی مہکیں اسی مؤمنہ عورت کے جنتی محل سے آ رہی ہیں آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چار چھوٹے بچوں نے گہوارے ہی میں بات چیت کی ایک تو یہی بچہ اور ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی اور ایک وہ بچہ جس نے جریج اللہ کے ولی کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مسد احمد اور طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ میراج والی رات کی صبح مجھے یقین تھا کہ جب میں یہ ذکر لوگوں سے کروں گا تو وہ مجھے جھٹلائیں گے چنانچہ رسول اللہ ایک طرف غمناکی کے ساتھ بیٹھ گئے اسی وقت آپ کے پاس سے دشمن الہی ابو جہل گزرا اور پاس بیٹھ کر بطور مذاق کہنے لگا کہیے کوئی نئی بات ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہے اس نے کہا کیا رسول اللہ نے فرمایا رات کو مجھے سیر کرائی گئی اس نے پوچھا کہاں تک پہنچے فرمایا بیت المقدس تک کہا اور صبح کو پھر آپ یہاں موجود بھی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں اب اس موزی ابو جہل کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت انہیں جھٹلانا اچھا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مجمع میں پھر یہ بات نہ کہیں اس لیے اس نے کہا کیوں صاحب اگر میں ان سب لوگوں کو جمع کر لوں تو سب کے سامنے بھی آپ یہی کہیں گے رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں سچی باتیں چھپانے کی نہیں ہوتی اسی وقت اس نے ہاک لگائی کہ اے بنی کعب ابن لوئی کی اولاد والو آؤ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو اس ملعون ابو جہل نے کہا اب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کیجئے جو مجھ سے کہہ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں سنو مجھے آج رات سیر کرائی گئی سب نے پوچھا کہاں تک گئے رسول اللہ نے فرمایا بیت المقدس تک لوگوں نے کہا اچھا اور پھر صبح کو ہم میں موجود ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں اب تو کسی نے تالیاں پیٹنی شروع کر دیں کوئی تعجب کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر بیٹھ رہا اور سخت حیرت کے ساتھ انہوں نے میرے اتفاق آپ کو جھوٹا سمجھا پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اچھا تم وہاں کی کیفیت اور جو نشانات ہم پوچھیں بتا سکتے ہو ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بیت المقدس ہو آئے تھے اور وہاں کے چپے چپے سے واقف تھے رسول اللہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو وہ پوچھنے لگے آپ بتلانے لگے فرماتے ہیں بعض ایسے باریک سوالات انہوں نے کیے کہ ذرہ گھبراہٹ مجھے ہونے لگی اسی وقت مسجد میرے سامنے کر دی گئی اب میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا بس یوں سمجھو کہ عقیل کے گھر کے پاس ہی مسجد تھی یا اوقال کے گھر کے پاس یہ اس لیے کہ بعض اوصاف مجھے مسجد کے یاد نہیں رہے تھے رسول اللہ کے ان نشانات کے بتلانے کے بعد سب مشرقین کہنے لگے رسول اللہ نے اوصاف تو صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک بتلائے اللہ کی قسم ایک بات میں بھی غلطی نہیں کی یہ حدیث نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے بحقی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو آپ سدرت المنتہا تک پہنچے جو ساتویں آسمان پر ہے جو چیز چڑھے وہ یہیں تک پہنچتی ہے پھر یہاں سے اٹھا لی جاتی ہے اور جو اترے وہ یہیں تک اترتی ہے پھر یہاں سے نیچے لے لی جاتی ہے اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں چھا رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں دی گئیں اور یہ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہ کرے گا اس کے کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے یہ روایت مسلم وغیرہ میں بھی ہے مسرد احمد کی ایک اور روایت مسترد احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب شب معراج میں ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملا وہاں قیامت کے قائم ہونے کے خاص وقت کی بابت مذاکرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے لا علمی ظاہر کی کہ انہیں تو معلوم نہیں قیامت کب قائم ہوگی تو کہا موسا علیہ السلام سے پوچھو انہوں نے بھی بے خبری ظاہر کی پھر طے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر رکھو آپ نے فرمایا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے صحیح وقت کا علم تو بجوز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہاں یہ تو مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے اس وقت میرے ساتھ دو چھڑیاں ہوں گی وہ یعنی دجال مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح گھلنے لگے گا آخر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کریں گے پھر تو درخت پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان دیکھ یہاں میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے آ اور اسے قتل کر بس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کریں گے لوگ ٹھنڈے دلوں اپنے شہروں اپنے وطنوں میں لوٹ جائیں گے اسی زمانے میں یاجوج و ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے کودتے پھانتے آئیں گے جو چیز پائیں گے غارت کر دیں گے جو پانی دیکھیں گے پی جائیں گے آخر لوگ تنگ آ کر مجھ سے شکایت کریں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ ان سب کو ایک ساتھ ہی ہلاک کر دیں گے لیکن زمین پر ان لاشوں کے تعفن کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی مجھے یہ خوب معلوم ہے کہ اس کے بعد ہی فوراً قیامت آ جائے گی جیسے پورے دن کی حمل والی عورت ہو کہ نہ جانے صبح فارغ ہو جائے اپنے وضع حمل سے یا رات ہی کو یہ روایت سورن ابن ماجہ نیز مصدرک حاکم میں بھی ہے ایک لمبی روایت کا تذکرہ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مسجد حرام سے بیت المقدس کی مسجد تک پہنچایا گیا اس رات آپ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان تھے کہ علیہ السلام دائیں اور میکل علیہ السلام بائیں سے آپ کو اڑا لے گئے یہاں تک آپ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے لوٹتے ہوئے آپ نے ان کی تسبیحیں ماں اور تسبیحوں کے سنی یہ روایت اسی صورت کی آیت تو سب السماوات السبع کی تفسیر میں آئے گی یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوالیس مسند احمد میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عن مقام جابیہ میں تھے بیت المقدس کی فتح کا ذکر ہوا آپ نے کعب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں مجھے وہاں کس جگہ نماز پڑھنی چاہیے کعب رحمہ اللہ نے فرمایا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ سخرا کے پیچھے نماز پڑھیے تاکہ سارا بیت المقدس آپ کے سامنے رہے عمر دورہ نے فرمایا تم نے وہی یہودیت کی مشابہت کی میں تو اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ نے پڑھی ہے بس آپ نے آگے بڑھ کر قبلے کی طرف نماز ادا کی بعد از ادائے نماز آپ نے سخرے کے آس پاس کے تمام کوڑا سمیٹا اور اپنی چادر میں باندھ کر باہر پھینکنا شروع کیا اور اوروں نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا بس رضی اللہ عنہ نے تو صخرہ کی ایسی تعظیم کی جیسے یہود کرتے تھے کہ نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھتے تھے بلکہ اسی کو قبلہ بنا رکھا تھا چونکہ کعب رحمہ اللہ بھی اسلام سے پہلے یہودی تھے اسی لیے آپ نے ایسی رائے پیش کی تھی جسے خلیفۃ المسلمین نے ٹھکرا دیا اور نہ آپ نے نسرانیوں کی طرح سخرے کی احانت کی کہ انہوں نے تو اسے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ بنا رکھا تھا بلکہ آپ نے خود اس کے پاس سے کوڑا اٹھا کر پھینکا یہ بالکل اس حدیث کے مشابہ ہے جس میں ہے کہ نہ تو قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف نماز ادا کرو جیسا کہ صحیح مسلم سرنبی داود میں ہے صحیح مسلم کی حدیث میں حتیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے سوالات کیے جانے اور پھر اس کے ظاہر ہو جانے کا واقعہ بھی ہے اس میں بھی ان تینوں نبیوں سے ملاقات کرنے کا اور ان کے حلیے کا بیان ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں نماز میں کھڑا پایا آپ نے مالی خازن جہنم کو بھی دیکھا اور انہوں نے یہی ابتدان آپ سے سلام کیا